السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 419 419 عورتوں کے بارے میں یعنی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہو صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے خطبے میں فرمایا لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو تم نے اللہ کی امانت سے انہیں لیا ہے اور اللہ کے کلمہ سے ان کی شرم گاہوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے اور تو پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے کو نہ آنے دیں جس سے تم ناراض ہو اگر وہ ایسا کریں تو انہیں مارو لیکن ایسی مار نہ مارو کہ ظاہر ہو لکڑی سے نہ مارو اور پستول سے نہ مارو ڈنڈے سے نہ مارو بلکہ کچھ ایسا حرکت ہو جائے تو کوئی ایسی ترتیب کرو کہ وہ سمجھ جائے عورت اپنے رومال سے مارو مثال دے رہا ہوں یا مسواک سے مارو ظاہر نہ ہو یہ ہے اس لیے کہ خالی مارو کا جملہ شوہر یاد کر لیتے ہیں تو دھڑا دھڑ مارنا شروع کر دیتے ہیں یہ نہیں جائز جائز نہیں ہے اور پھر یہ فرمایا ایسے مار نہ مارو کہ ظاہر ہو ان کا تم پر یہ حق ہے کہ انہیں اپنے طاقت کے مطابق کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اڑاؤ ابن کثیر سے یہ روایت لی ہے اور میری بکھرے موتی میں بھی یہ روایت موجود ہے جلدوم صفحہ ایک سو پینتیس پر اور عورتوں کا بھی حق ہے کہ جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے مطابق قرآن شریف میں ہے الدی علیہ نبی المعروف ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہماری عورتوں کے ہم پر کیا حق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ اس کے منہ پر نہ مارو اسے گالیاں نہ دو اس سے روٹ کر کہیں اور کہیں نہ بھیج دو ہاں گھر میں ہی رکھو اس آیت کو پڑھ کر اسی آیت کو پڑھ کر عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے میں بھی اپنی زینت کروں جس طرح وہ مجھے خوش کرنے کے لیے اپنا بناؤ سنگار کرتی ہے جیسے عورتیں بلا بنا سنگار کرتی ہیں اپنا چہرہ ٹھیک کریں بال ٹھیک کریں اپنا جو ہے بدن ٹھیک کریں تو مرد کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ذرا اپنا چہرہ ٹھیک کریں یہ نہیں کہ خالی اسے آرڈر دیتے رہے کہ تو ایسا کیوں نہیں بنتی ایسے کیوں نہیں سجتی آپ بھی تو بنیے آپ بھی تو جو ہے ذرا بدن ٹھیک کیجئے آپ بھی جو خوشبو لگائیے آپ بھی جو ہے اپنا تھوڑا سا بناؤ سنگار کیجئے بناؤ سنگار کا مطلب لالی پاؤڈر نہیں ہے صفائی ہے اسلام میں صفائی مطلوب ہے گھر میں بھی صفائی ہونی چاہیے یہ روایت میں تفسیر ابن کثیر جلد ایک صفا تین سو تیرہ سے لی ہے اور بکھرے موتی جلد دوم صفحہ ایک سو پینتیس پر یہ مضمون ہے اس لیے یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حقوق رکھے ہیں پھر آگے فرمایا علیہ رجا واللہ عزیز الحکیم اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے پھر فرمایا کہ مردوں کو ان عورتوں پر فضیلت ہے جسمانی حیثیت سے بھی اخلاقی حیثیت سے بھی مرتبہ کی حیثیت سے بھی حکمرانی کی حیثیت سے بھی خرچ اخراجات کی حیثیت سے بھی دیکھ بھال اور نگرانی کی حیثیت سے بھی غرض دنیاوی اور اخروی فضیلت کے ہر اعتبار سے مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں سے بدلہ لینے پر غالب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں سے بدلہ لینے پر غالب ہے اور اپنے احکام میں حکمت والا بھی ہے اس لیے یہ یاد رکھنا کہ مرد جو ہے یہ قوام ہے یہ ان کی فضل زیادہ ہے آج کل کبھی کبھی عورتیں جو ہوتی ہیں یہ شوہر بننے کی کوشش کرتی ہیں اپنی بات منوانے کی کوشش اور اب مرد کو پریشان کرنے کی کوشش عورتیں بھی کچھ کم نہیں یہ بھی بہت ہوشیار ہوتی ہیں اس لیے یہ یاد رکھنا کہ عورت اپنے درجے میں رہے مرد اپنے درجے میں رہے اور آپس میں محبتوں کے ساتھ ہماری زندگی کی گاڑی چالانی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے یہ میں نے حدیث اور قرآن کی تفسیر کچھ بیان کر دیے اللہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین